الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله غذا ہوتی ہے اور غذا نہ ملے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے پریشان ہو رہا ہے سونے تو جسم تھکا رہتا ہے ٹوٹا ٹوٹا ہو جاتا ہے انسان کام کرنے کے قابل نہیں رہتا جسم کی ضرورت ہے جسم کو اس فون کی ضرورت ہوتی ہے کھانا چاہیے پانی چاہیے آرام کا موقع چاہیے دل کی بھی اللہ تعالیٰ ہے مکرمہ میں اللہ کے گھر ہیں ایک سو سے اس کی بڑی ہوئی مارت اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات جب روح کو خوب غذا ملتی ہے اور جسم کمزور ہوتا ہے تو جسم کی کمزوری کے باوجود طبیعت میں نشانت کی کیفیت پیدا ہوتی خاص طور خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی رمضان المبارک میں دیکھیں ہم لوگوں کا رمضان شروع کا ہوتا ہے ہم لوگ تو رمضان میں دوسرے دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں تھوڑی سی اوقات کی ترتیب جی، بدل جاتی ہے دل کے وجہ رات رکھتی اور کہتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ مومن کی روزی میں بدل دیتی اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان میں اللہ مومن کی روزی میں بدل دیتے ہیں حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی لیکن یہ اس لیے تھوڑی بڑھا دی جاتی کہ سب کچھ کھائے اس سے پڑھائی جاتی ہے تاکہ سب کا کرے دوسروں کو کھلائے اور اللہ کو قربان کرے جو معاملے اللہ کی نئے کو قبول کر لیں جو رمضان کو رمضان کی طرح گزرتے ہیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیا اردو میں لکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں حلال جگہ کی کم سے کم کھانی چاہیے کم سے کم استعمال کرنا چاہیے تاکہ جسم کمزور ہو روح طاقتور ہو اور روح کو بھی جی طرف پلنے بولنے کا موقع ملے گیارہ مہینے میں ہم نے جسم کی خوب پرورش کی ہے ایک مہینہ روح کی بھی کسی طرح پرورش اسی لیے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ مبارک میں بس ضرورت کھانے مختصر مختصر مختصر تو جب مختصر کھایا دیا جائے گا تو یہ سفر ہوگا لیکن باوجود چونکہ روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے روح کا مسرور ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے واسطہ کر کے انسان کا دل مسرور اور مطمئن نہیں ہوتا روزہ رکھ کر انسان کا دل مسرور اور مطمئن ہوتا ہے خوش ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ فاصلے میں جسم کمزور ہوتا ہے روح کو غذا نہیں ملی ہوتی اور روزے میں جسم اس کی بھی اسی طرح دیکھ بھال کریں اس کی ضرورتوں کا اسی طرح خیال کریں جس طرح ہم اپنے جسم کی ضرورتوں کا خیال کریں جسم کی عمر تو بہت مختصر ہے ہمارا جسم تو مٹی سے بنا اور مٹی کسی سے ہوا فلنگا ہوں وفی ہاں مریض کو ومنها نخرجكم وہ أخرى اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم کو مٹی سے بنایا اسی مٹی میں ہم تم کو واپس کریں اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں جب ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کو دفن کرتے ہیں قبر کے حوالے کرتے ہیں تو قرآن پاک کی اسی آئے پڑھتے ہوئے جملوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مٹی کرتے کل کو کوئی یہی جملے پڑھ کر کے ہم پر اور آپ پر مٹی ڈالنا ہو ہو اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہماری جوکوم اسی میں ہم تم کو واپس کریں گے اور منہا نوکری جو کا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم دوبارہ تم کو اسی مٹی سے کی کی اولاد تمام روحیں جو دنیا سے آ کر جا چکے جو ابھی موجود ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے ان سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ پیدا کر دیا اور وہ سب ایک مقام پر موجود ہیں وہیں سے اللہ کے بھیجنے سے آتے رہے اور دنیا میں اپنی زندگی گزار کے امتحان سے پار ہو کر پھر دوسری طرف جاتے ہیں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضرت آزم پوچھا تھا کہ کیا ہے تمہارا رب نہیں بنا شہید سب سے پلٹ کر جواب دیا تھا کہ اللہ یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہر انسان کے روپ میں اللہ کی سوال کو سنا ہے اور اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ آپ ہی ہمارے یہ واقعہ کب کریں شرانس وی پیدائش جو ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا مطلب آدم کا نہیں بنا تو روح کی زندگی بہت لمبی ہے اور پھر روح کو تو موت بھی نہیں آتی وہ اس مانا کر پانی ہے کہ اللہ چاہے تو ختم اللہ کے سے باقی ہے لیکن اللہ کی منشا یہ ہے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ کسی روح کو موت نہ آئے تو روح کو موت نہیں آئے جس کو ہم موت دیتے ہیں اس کی حقیقت تو صرف اتنی ہے کہ جسم اور روح الگ الگ اسی طرح جب اللہ کی یاد ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے روز کی ضرورت کا انتظام کیا جاتا ہے اس کا خیال کیا جاتا ہے پھر چاہے انسان کو جسمانی ضرورتیں ضرورت چاہے وہ پاکا کرتا ہو چاہے وہ دیوت لگے ہوئے کپڑے پہنتا ہو لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں نہیں ہوتی اس کو ٹینشن اور ڈپریشن نہیں ہوتا ہم دیکھیں بہت آسانی کے ساتھ بات بڑھ جائے گی حرکت صاحب عمومی طور پر جو معاشی اور اقتصادی حالت تھی آج کے زمانے میں اس کا اندازہ لگانا صحابہ کرام کی گھروں میں شامل ہوتی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت یہ تھی کہ دونوں وقت پیٹ بھر کے آپ نے کھانا کھایا ہو ایسا شاید ہی کبھی ہو سوچے کھائے تو رات میں نہیں رات میں کھائے تو سوچے طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جو کی روٹی بھی کبھی نہیں کھائی کبھی روٹی کھا لی کبھی کھجور کھا لیا کبھی اللہ نے کچھ دودھ دے دیا وہ پی لیا کبھی کچھ نہیں ہوا تو سب یہ حضرت آج کے زمانے کا ایک غریب آدمی اس کی معاشی حالت اللہ کے صحابہ کرام کے زمانے میں اچھے خاصے کھاتے پیتوں کی حالت سے دے اس کے باوجود آج کل دولت مند پریشان رہتا ہے بے چین رہتا ہے اطمینان کا تعلق جسم سے نہیں اطمینان کا تعلق قلب صابن سے اس کو دھوتا ہوں اس کے لیے اس میں مجھے مٹی لگ گئی ہے جو گندا اور میلا پانی لگ گیا اس کو صاف کر کے پھر اس کو بہت اچھی نرم تولیہ سے بول کر کہ کوئی ایک گندہ بھی پانی لگا نہ رہے اس سے کرنے کے بعد ہمارا بوجھتے ہیں اور پھر چھوٹا مکمل کا کر دھن کر اس میں رہتے ہیں تو مچھلی کو تو اس میں رہے گا اس لیے کہ مچھلی کو پانی چاہیے وہ محمل کا گدا وہ عمدہ کمرا اس میں اس کا دل نہیں لگے گا وہ تڑپے گی وہ بے چین دے وہ کہیں گے زبان سے جائے گی کہ تمہاری ضرورت ہے میری ضرورت نہیں انسانوں یہ تمہارا قانون یہ تمہاری تویا یہ تمہارے کام کی چیزیں ہیں یہ میرے کام کی چیزیں نہیں ہیں مجھے تو وہی مٹی والا پانی ہے میرا دوست ہی دل لگتا ہے اور طرح طرح کے چکھاؤں والے کھانوں کو تلاش کروائی کوئی نو نو مشروبات میں سکون تلاش کروائے کوئی عزت میں شہرت میں دولت میں حکومت میں اقتدار میں جس کے جہاں سمجھ میں آ رہا ہے وہاں سکون تلاش کر رہا ہے لیکن ان چیزوں سے روح کو کوئی دلچسپی نہیں کرنے والے جو کرانے کرتے کرتے دھر جاتے ہیں تو کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ بے پناہ دولت اور بے پناہ زندگی کا سامان ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں کھنگا ڈال لیتے ہیں اور اپنی جان دیتے ہیں تو اس لیے بھی وہ روح کا انتظام کتنا پڑتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کتنے تو ایسے تھے جن کے پاس جھوپڑے بھی نہیں تھے خیمے لگا کر رہتے تھے اس کے باوجود ان کی روحے ان کے دل مطمئن تھے تو کتنی پرسکون زندگی اللہ تعالی کو عطا فرمائی تھی کتنی خوبصورت زندگی عطا فرمائی اللہ ایک صحابی مزدوری کیا کرتے تھے اب اس زمانے میں آج کی طرح کچھ فیکٹریاں تو تھی نہیں بڑے بڑے بلڈر بھی نہیں ہوتے تھے جن کو بہت سارے مزدوروں کی ضرورت پڑی سادے سادے سے کام ہوتے تھے کہیں کھیت میں کام مل گیا کہیں باغ میں کام مل گیا کوئی سادہ سا گھر بنا رہا ہے اس کے یہاں کام کرنے کا موقع مل گیا اور کتنے ایسے ہوتے تھے بےچارے جاتے تھے کام نہیں ملتا تھا خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہی گئے دن بھر کوئی کام نہیں ملا شام میں خالی ہاتھ آئے گھر میں کچھ نہیں تھا میاں بیوی بی دونوں نے فاقی کیے دوسرے دن پھر گئے پھر خالی ہاتھ آئے پھر کچھ نہیں تھا پھر فاقا کیا اللہ کا نام لے کر جانے لگے تھوڑی دور گئے تھے دروازے پر بیوی کھڑی تھی اس نے آواز دیا اشارہ کر کے بلایا ہمارے ذہن میں کیا آئے گا کیا کہے گی عورت ایسے موقع پر دو دن ہو چکے وہ کے آج کچھ لے کے آنا ورنہ پھر تم ہی رہنا اس گھر میں میں چلی امی کے یہاں مجھے یہاں نہیں رہنا خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو نکاح کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا کسی حکیم صاحب نے نسخے میں لکھ کے دیا تھا کسی ڈاکٹر صاحب نے بتلایا تھا کہ آپ شادی ضرور کریں یہ تو خیال آئے گا ہم کو اس لیے کہ اس ماحول میں تو یہی سب ہوتا ہے اللہ کیسے تربیت یافتہ لوگ تھے کیسے اعلی درجے کے لوگ تھے بیوی نے بلایا سنیے یہاں آئیے میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ دو دن ہو گئے ہیں فاقہ کرتے ہوئے آج آپ جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام نہ ملے اور آپ میری محبت میں کہیں سے کوئی حرام پیسہ لے کر آ جائیں اللہ کے لیے حلال روزی ملے تو لائیے گا ورنہ خالی ہاتھ آ جائیے گا آج پھر فاقہ کر لے یہ کہنے کے لیے بیوی نے بلایا اللہ کے واسطے حلال روزی ملے تو لے کر آئیے گا ورنہ جیسے دو دن گزرے ہیں تیسرا دن بھی گزر جائے گا کوئی شکایت نہیں کیوں آخر ہم صحابہ کے حالات پڑھیں سیرت کا مطالعہ کریں تو ماشاء اللہ الاول کا مہینہ آنے والا ہے خوب چرچے ہوں گے خوب مذاکرے ہوں گے سیرت کے اللہ کرے کہ ہم لوگ جشن منانے کے بجائے جھنڈیاں لگانے کے بجائے سیرت کا مطالعہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھیں اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تربیت فرمائی تھی حضرات صحابہ کرام کی میں بھی اللہ سے دعا کروں گا اللہ میری بھی ایسی تربیت کر دیجیے اللہ مجھے بھی کوئی ایسا رہبر دے دیجیے مجھے بھی کوئی ایسا استاذ مربی دے دیجیے جو میری بھی اسی انداز کی تربیت کر دے جیسی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صاحب کرام کی تھی اور قیامت کے دن مجھے بھی انہیں کی جوتیوں میں کہیں جگہ مل جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے میرا کام بن جائے حضرات صحابہ کرام کے حالات کو پڑھیں ان کی زندگیوں کو پڑھیں اتنی غربت کے باوجود کوئی ایک صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں آپ یہ پڑھیں کہ اس کا چہرہ بجھا بجھا سا رہتا تھا پھیکا پھیکا سا رہتا تھا وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا وہ بد اخلاق تھا وہ ناراض ناراض رہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتا تھا کہ پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہمارا ہی امتحان ہوتا ہے ہماری ہی آزمائش خوش رہتی ہمیشہ اللہ سے خوش رہتے اس لیے کہ خوشی کا تعلق دل سے خوشی کا تعلق کپڑوں سے نہیں ہے خوشی کا تعلق مکانات سے نہیں ہے خوشی کا تعلق ہمارے دسترخوان پر سجے ہوئے کھانوں سے نہیں ہے خوشی کا تعلق ہمارے فریج میں رکھے ہوئے قیمتی اور رنگ برنگے مشروبات سے نہیں ہے یہ سب بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں بھی برکت عطا فرمائے اللہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے بھی کبھی ہمیں محروم نہ فرمائے لیکن یہ ہمارے جسم کی ضرورتیں ہیں یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن خوشی کا تعلق دل سے اور دل کھانا نہیں کھاتا دل پانی نہیں پیتا دل کپڑے نہیں پہنتا دل آرام بھی نہیں کرتا دل سوتا بھی نہیں ہے دیکھیں ہم سو جاتے ہیں لیکن دل دھڑکتا رہتا ہے وہ نہیں سوتا اور اگر وہ بھی سو جائے تو کیا ہوگا پھر ہم بیڈ روم میں تھوڑی سوئیں گے پھر ہم قبرستان میں سوئیں گے اگر دل بھی سو جائے تب تو انسان چار کندھوں پر سوار ہو کر کے قبرستان پہنچ جائے گا دل نہیں سوتا انسان سو جاتا ہے دماغ سوتا ہے سارے اعضا آرام کرتے ہیں وہ بالکل نہیں آرام کرتا وہ مسلسل اپنا کام کرتا رہتا ہے تو پھر آخر دل کو خوشی کیسے ہوگی دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ بے ذکر اللہ ہی تو سنو غور سے سنو اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں جو حضرات عربی زبان جانتے ہیں وہ اس باریکی کو محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بذکر ذکر اللہ کو مقدم کیا حالانکہ اس کا تعلق تطمئن القلوب سے ہے یہ تو فعل کا متعلق ہے تو متعلقات تو بعد میں آیا کرتے ہیں فعل پہلے آتا ہے ظاہری ترتیب تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے اللہ مطمئن اللہ دیکھو دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں لیکن عربی زبان کا اپنا ایک انداز ہے اپنا ایک اسلوب ہے کہ اگر متعلقات کو مقدم کر دیا جائے تو معنی میں کچھ زیادہ گہرائی پیدا ہو جاتی ہے حفظ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ دلوں کو اللہ کی یاد سے بھی کچھ سکون مل جاتا ہے کسی اور چیز سے بھی سکون ملتا ہو کسی اور چیز سے بھی اطمینان ہوتا ہو نہیں اس غلط فہمی میں نہ رہنا دلوں کے سکون کے لیے تو صرف اللہ کی یاد ضروری ہے اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے اگر اللہ کی یاد نہ ہو ساری زندگی کا ساری دنیا کا سامان جمع ہو جائے دل ہوتے اور جب دل مطمئن نہیں ہوگا تو پھر انسان کو بے چینی سے کوئی بچا نہیں سکتا پھر اسے ٹینشن اور ڈپریشن سے کوئی بچا نہیں سکتا پھر اسے بات بات پر غصہ آئے گا پھر اس کے مزاج میں جھنجلاہٹ پیدا ہوگی پھر گھروں کے اندر جھگڑے ہوں گے پھر اس کی نیند غائب ہو جائے گی وہ راتوں میں تارے گنا کرے گا آسمان کو تاکہ کرے گا رات رات بھر بے چینی سے گزارا کرے گا حتیٰ کہ دنیا بھر کے سامان کے باوجود اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگے گا اس کا تو بس دنیا سے مر جانے اور چلے جانے کا دل چاہے یہ دل کی یاد کیا چیز ہے جس سے دل کو سکون ملتا ہے ایک ہے زبان سے اللہ کا ذکر کرنا زبان سے تو ذکر کا اظہار ہوتا ہے اصل میں اللہ کی یاد کی جگہ دل ہے ابھی دیکھیں آپ حضرات کیا بیٹھے ہمارے کچھ احباب باہر کے کمرے میں بیٹھے اگر درمیان میں ایک پردہ ڈال دیا جائے اور باہر والوں سے پوچھا جائے آواز کہاں سے آ رہی تو وہ اس اسپیکر کی طرف اشارہ کریں گے اسپیکر سے آواز آ رہی حالانکہ اسپیکر بول رہے ہیں اسپیکر سے تو صرف آواز نکل رہی ہے کوئی جو بول رہا ہے نا پردہ نہیں پڑا اس لیے بولنے والا نظر آ رہا ہے پردہ ڈال دیا جائے تو بولنے والا نہیں ہو اسی طرح جب زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے نا تو زبان کی حیثیت بس اسپیکر کی ہوتی ہے ذکر کی جگہ پہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا والا تو من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ اس کی بات ہرگز نہ مانیے گا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا یہ کتنی بڑی دلیل ہے قرآن پاک سے کہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے جب دل میں یہ ذکر نہیں ہوتا اور جب ذکر آ جاتا ہے تو دل کی غفلت ختم ہو جاتی ہے دل ذاکر بن جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جو دل اللہ کو یاد کرتا ہے وہ دل زندہ ہوتا ہے اور جو دل اللہ کی یاد سے محروم ہوتا ہے وہ دل مرتا ہوتا بسا اوقات انسان کا جسم زندہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کا دل مردہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے اور گویا اس کا جسم اس کے مردہ دل کی قبر ہوتا ہے اور وہ مردہ دل اس زندہ جسم میں دفن اور جسم چلتا پھرتا رہتا ہے جیسے قبر کو مردے کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے اور زمین چلتی پھرتی رہتی ہے نا زمین تو ہر وقت چل رہی ہے زمین تو سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے زمین کے چلنے ہی کی وجہ سے تو دن اور رات کی تبدیلی ہوتی ہے کبھی اندھیرا ہوتا ہے کبھی اجالا ہوتا ہے تو قبر چل رہی ہے اور اندر مردہ دفن ہے بالکل اسی طرح جسم چل پھر رہا ہوتا ہے یہ چلتی پھرتی قبر ہوتی ہے اور اندر مردہ دفن ہوتا ہے اس کا اللہ تعالی نے تذکرہ کیا ارشاد فرمایا افمن کا نا میتن فینا وہ جالنا لہو نور سی بھی فنس اس کے بارے میں سوچو جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور زندہ کر کے اس کو روشن کر دیا اس کو ایک نور عطا کر دیا اب وہ لوگوں کے درمیان اس نور کے ساتھ چلتا پھرتا ہے اس روشنی کو لے کر چلتا پھرتا ہے مفسرین نے ہم کو بتلایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دل غافل رہتا ہے اس وقت تک دل مردہ ہوتا ہے اور جب تک یہ دل مردہ ہوتا ہے اس وقت تک تاریخ ہوتا ہے جب یہ دل ذاکر بنتا ہے تو یہ زندہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے اور اس میں اللہ کے نور کی تجلیات پڑتی ہیں اور یہ دل روشن ہو جاتا ہے اور پھر اس کی روشنی باہر بھی نکلتی ہے ماحول میں پڑتی ہے پھر یہ دل جس انسان کے اندر ہے وہ انسان جب چلتا پھرتا ہے تو اس کی روشنی اس کے ساتھ چلتی پھرتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا کہ جب دل روشن ہوتا ہے تو پھر وہ روشنی صرف دل کے اندر نہیں رہتی پھر وہ روشنی آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیلتی ہے بال میں بھی کھال میں بھی گوشت میں بھی ہڈی میں بھی پورے وجود میں روشنی آ جاتی ہے اور پھر باہر نکلتی ہے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے اور یہ انسان جب چلتا ہے جس طرح ہماری زمین جب سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو اپنی پوری فضا کے ساتھ چکر لگاتی ہے بالکل اسی طرح پھر یہ انسانی وجود جب زمین میں کہیں چلتا ہے تو اس کے ارد گرد جو ایک نور نور کی فضا بن جاتی ہے وہ اس نور کی پوری فضا کے ساتھ چلتا ہے افمن کا نمئی تن ی نا وہ جو پہلے مرتا تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا وہ جالنا لہو نور فناس اور ہم نے اس کے لیے ایک نور کی فضا بنا دی ایک نور کا حالہ بنا دیا وہ اس نور کو لے کر لوگوں کے درمیان چلتا ہے کمم مسلح بخاری جمنہ کیا یہ اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے نکل نہیں پا رہا اللہ تاریخیوں میں بھٹکنے سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرمائے دلوں کو نور عطا فرمائے دلوں کو روشن کرے اس کی خاطر میرے دوستوں دلوں پر محنت کرنی پڑتی ہے دل کو اللہ سے لگانا پڑتا ہے اور دل کو نشانہ بنا کر ذکر کی محنت کرنی ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دل غافل ہو اور زبان ذکر کر رہا ہو دیکھیں ہم نے دلوں کو نشانہ نہیں بنایا تو نتیجہ کیا نکلا اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی ذکر کے لیے سید موسا علیہ السلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو ارشاد فرمایا وہ عقیم فالات ذکری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے لیکن جب ہم نے دل پر نشانہ بنا کر ذکر کی محنت نہیں کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل غافل ہوتا ہے امام صاحب کی کر رہے ہیں اور بعد میں ہم سے کوئی پوچھ لے کہ آج مغرب کی پہلی رکعت میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا ایسا نہیں کہ جو صورت پڑھی تھی وہ ہمیں یاد نہیں یاد ہے لیکن کیا پڑھا تھا یہ یاد نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہم تو کہیں اور ٹہل رہے تھے ہم تو کبھی بازار میں تھے کبھی دکان پر تھے کبھی کسی سے ملاقات کر رہے تھے کہیں اور بڑی مشکل سے اپنے دل کو حاضر کرتے ہیں تو ادھر چلا جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے رکو میں پتہ نہیں ہم رکو کر رہے ہیں سجدے میں بس ایک ایک روٹین ہے مشین کی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر امام صاحب جیسے جیسے ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہو رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہم نے نماز شروع کی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم کر دیا اور خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے کیا کیا حالانکہ کیا کیا ذکر ہی تو کیا اتنی دیر تک کھڑے رہے نیت باندھ کر کھڑے ہوئے تو ذکر کیا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ذکری تو نا اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی قرآن پاک کی کوئی صورت پڑھی وہ سب ذکر ہی تو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون کہ ہم نے ذکر کو اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں پھر ہم رکو میں کہے ہم نے پڑھا سبحان ربی العظیم ذکر ہی تو ہے نا پھر کھڑے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ ذکر ہی تو کیا پھر سجدے میں گئے تو سبحان ربی العلیٰ پڑھا ذکر ہی تو کیا پوری نماز میں ذکر کرتے رہے اور خیال بھی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ سارا ذکر زبان سے ہو رہا ہے ہم نے ابھی اپنے دل کو ذاکر نہیں بنایا اب جب دل کو پتہ ہی نہیں ہے خیال ہی نہیں ہے تو نماز ہے لیکن خوشبو سے خالی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیابی اس نماز پر ملتی ہے جس میں خوشو ہو ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون الذین فی خاشعون وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جن کی نمازوں میں خوشو ہے ہمیں تو خیال ہی نہیں آتا اللہ کا تو خوشو کہاں سے آئے گا تو یہ ہماری نمازیں واقعی ذکر بن جائیں ہم زبان سے جو ذکر کر رہے ہیں واقعی ذکر بن جائے اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نماز سے باہر اپنے دل کو نشانہ بنا کر ذکر کی محنت کرنی پڑے گی ساؤتھ افریقہ کے ایک عالم ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے حضرت بز الفقار صاحب دعوت برکاتہم کے ساتھ انہوں نے وہیں مطاف میں پوچھا کہ حضرت نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں یہاں وہاں کے خیالات آتے ہیں وسوسے تو ہم کو آپ کو ان سے زیادہ آتے ہیں لیکن ان کو فکر ہے تو انہوں نے پوچھا ہمیں فکر نہیں ہے تو ہماری ویسی چلتی رہتی جیسی بچپن میں تھی ویسی بچپن اللہ ہمیں بھی فکر آتا فرما دے تو حضرت اس نے ان سے فرمایا کہ دیکھیں مولانا باکسر جب مقابلہ کرنے کے لیے رنگ میں اترتا ہے تو رنگ میں اترنے کے بعد وہ ایکسرسائز نہیں کرتا وہ رنگ میں اترنے کے بعد مشق نہیں کرتا وہ پہلے سے ایکسرسائز کرتا ہے پہلے سے پریکٹس کرتا ہے دیکھا ہوگا ان لوگوں کو جو باکسنگ کی پریکٹس کرتے ہیں بوری کے اندر سیمنٹ بھرتے ہیں یا کچھ بھوسا وغیرہ بھرتے ہیں اس کو لٹکاتے ہیں پہلے تو شروع میں بھوسا بھرتے ہیں کچھ نرم چیز بھرتے ہیں توڑ کر آتے ہیں اس کو مارتے ہیں پھر اس کو اور سخت بناتے ہیں پھر اور سخت بناتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ سیمنٹ کی بوری لٹکاتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں اتنی مشق کرتے ہیں تب جا کر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ رنگ میں اترے فرمایا مولانا بالکل اسی طرح نماز کو ہی اچھی بنانے کے لیے نماز کے ذکر کو حقیقت میں ذکر بنانے کے لیے باہر محنت کرنی پڑتی ہے یہ جو لمبے لمبے مراقبے کرائے جاتے ہیں یہ جو خاموش بیٹھایا جاتا ہے کہ دل کی طرف توجہ کر کے بیٹھو اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرو اور یہ نیت کرو کہ اللہ کی رحمت دل میں آ رہی ہے اور دل ذکر کر رہا ہے دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور پھر اس کی مشق منٹوں نہیں گھنٹوں کرائی جاتی ہے اللہ ہمیں بھی گھنٹوں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے تاکہ دل کی غفلت نکل جائے اور پھر کر کے دیکھیں نماز میں کتنا مزہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے تو واقعی جس کو اہمیت کا احساس ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے محنت کرنا آسان ہو جاتا ہے دیکھیں ایک عام آدمی اگر اسے کہہ دیں ذرا ایک گھنٹہ یہ کام کرو تو وہ تو پریشان ہو جائے گا میں ایک گھنٹے سے لگا ہوا ہوں میں اتنی دیر سے کام کر رہا ہوں کوئی مجھ سے پوچھ بھی نہیں رہا اور ایک تاجر جس کو اللہ نے خوب پیسے دیے خوب دولت دیے لیکن اسے دولت کی قیمت معلوم ہو گئی ہے تو جب سیزن ہوتا ہے تو ایک گھنٹہ کیا چیز دو گھنٹہ کیا چیز دن دن بھر رات رات بھر اپنے دکان میں مصروف رہتے ہیں ہم نے تو بعض ملکوں میں بعض بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا ان کے گھروں کو جا کر کے دیکھا ان کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا سامان دیا ان کو دیکھا تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے کتنا ان کو نوازا ہے اور ان کے اسٹور پر ان کی دکانوں پر جا کر کے دیکھا تو پورے پورے دن ایسا لگتا ہے جیسے ایک پیر کے اوپر کھڑے ہیں اور پھرکی کی طرح ناچ رہے ہیں ابھی ادھر گئے ابھی ادھر گئے ابھی ادھر گئے اتنی محنت کر رہے ہیں اور اس محنت کے بعد بھی شام میں وہ شکایت نہیں کرتے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے میں اتنا تھک جاتا ہوں اتنے ظالم ہے یہ گاہک دن بھر مجھے سانس لینے کا موقع نہیں دیتے اللہ کا شکر ادا کرتے اللہ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر اللہ کا بہت فصل الحمد میرا کاروبار بہت اچھا ہے اور میرے پاس تو بہت گاہک آتے ہیں مجھے تو بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا مجھے تو کھانا کھانے کا بھی موقع نہیں ملتا ایک صاحب سے ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں بات ہونے لگی کہنے لگے مولانا ہم لوگوں کو تو دوپہر میں کھانا کھانے کا بھی موقع نہیں ملتا ہم تو گھر سے سینڈوچ منگا لیتے ہیں اور بس چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے جیسے موقع ملا کھا لیتے تو دیکھیے اتنی محنت کرنے کے بعد بھی آدمی شکایت نہیں کرتا خوش ہوتا ہے کیوں اس کو پیسے کی اہمیت معلوم ہے کہ پیسہ کتنی اہم چیز ہے جس کو اللہ کی رضا کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے جس کو قلبی سکون کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے جس کو اللہ کے ساتھ تعلق کی قدر و قیمت معلوم ہو جاتی ہے پھر وہ گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے پھر وہ گھنٹوں مسلے پر کھڑا رہتا ہے پھر اس کے پیر سوج جاتے ہیں اللہ کی عبادت کر کر کے لیکن وہ شکایت نہیں کرتا مجھے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے اللہ ہی نے توفیق عطا فرما دی اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو میں کیا کر سکتا ایک مرتبہ کسی نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے آپ کا تو کوئی گناہ نہیں ہے پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیر جاتے ہیں تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا افلا اکون ابدن شکورا جس اللہ نے مجھ پر اتنا احسان کیا مجھے معصوم بنایا مجھے اپنے قرب کے اتنے اعلیٰ درجات عطا فرمائے کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یہ بالکل ایسی ہی بات ہے ہم سمجھنے کے لیے سوچیں اس میں یہ بالکل ایسی جیسے کوئی بڑا دولت مند ہے اور اسے جا کے کوئی کہے بھائی تمہارے پاس کیا کمی ہے پھر تم کاروبار میں اتنی محنت کیوں کرتے ہو تو وہ کہے گا بھائی اگر نہیں محنت کروں گا تو یہ سب کچھ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا میں اور محنت کرتا ہوں تاکہ میرے بچے ہیں ابھی اللہ نے مجھے اتنی دولت دی ہے میرے پانچ بچے ہیں میرا دل چاہتا ہے پانچوں کو اتنا ہی اتنا ملے جتنا اللہ نے مجھے دیا آدمی چاہتا ہے نا میں اگر محنت نہیں کروں گا یہ تقسیم ہوگا تو تھوڑا تھوڑا ملے گا تو جب دنیا کی قیمت معلوم ہوتی ہے تو انسان کتنی محنت کرتا ہے اللہ کرے ہمیں اللہ کے تعلق کی قیمت معلوم ہو جائے اللہ کے قرب کی قیمت معلوم ہو جائے دل کی روح کی غذا کی اہمیت معلوم ہو جائے تو پھر دیر دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھنا آسان ہو جاتا ہے پھر دل ذاکر بنتا ہے جب دل کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو دل کی غفلت ختم ہوتی ہے پھر دل ذاکر بنتا ہے جب دل ذاکر بنتا ہے تو پھر زبان کا ذکر حقیقی ذکر بن جاتا ہے پھر نماز ذکر بن جاتی ہے پھر نماز میں غفلت نہیں ہوتی پھر انسان کو پتہ چلتا ہے میں کیا کر رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں پھر اس کو نماز میں ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ تعالی کے پاس ملاقات کرنے کے لیے تھا اور کریں نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلانے کا جو انتظام کیا ہے اس کو اذان کہتے ہیں اذان نماز کی دعوت ہے اذان کی ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور اذان مکمل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ اذان پر قیاس کریں تو عقل کہتی تھی کہ نماز کی ابتدا بھی اللہ اکبر سے ہوتی ہے تو نماز کی تکمیل بھی لا الہ الا اللہ تو ہوتی ہے کہ جب نماز پوری ہوتی اور جب ہم نماز سے فارغ ہوتے ہم کہتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جیسے صاحب اللہ اکبر کہہ کر اذان شروع کرتے ہیں اور جب اذان مکمل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لیکن جب نماز مکمل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ نماز سے سلام کا کیا تعلق ہے غور کریں کبھی نماز کے ساتھ سلام کا کیا تعلق سلام کب کیا جاتا ہے ابھی میں اسی دیر سے آپ سے بات کر رہا ہوں اب بات کرتے کرتے میں آپ سے کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کیا تاثر ہوگا آپ کا ایک بار تو آپ سوچیں گے شاید دھوکے سے کہہ دیا ہوگا ہاں یہ بات کر رہے ہوں گے زبان سے ان کا دل غافل ہوگا یہ کہیں اور ٹہلنے ہوں گے انہیں خیال ہی نہیں ہوگا اور بس اچانک ان لوگوں کو دیکھا تو سلام کر لیا تھوڑی دیر کے بعد میں پھر کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ ایک دوسرے کو غور سے دیکھیں گے اور اگر تیسری مرتبہ میں پھر کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو قریب والے کے کان میں کہیں گے لگتا ہے کل رات میں ان کو نیند نہیں آئی تھی اور کس نے ان کو گفتگو کرنے کے لیے بیٹھا دیا ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے چیک اپ کرانا چاہیے کچھ مسئلہ ہے ہے کچھ ضرور کیوں اس لیے کہ بھائی یہ تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ سلام کیوں کر رہے ہیں تو کیوں امام صاحب کہیں گئے تھے کیا جو کہہ رہے ہیں السلام علیکم و اللہ اور آپ نے نیت باندھی تو آپ کہیں گئے تھے کیا جو آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ جب داہنی طرف سلام پھیرو تو یہ نیت کرو کہ میں اس فرشتے کو بھی سلام کر رہا ہوں جو میرے کندھے پہ بیٹھا ہے اور میں ان سب لوگوں کو سلام کر رہا ہوں جو میرے داہنی طرف ہیں اور جب بائیں طرف سلام پھیرو تو یہ نیت کرو کہ میں اس فرشتے کو بھی سلام کر رہا ہوں جو میرے اس بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے اور میں اس ساری مخلوق کو سلام کر رہا ہوں جو میری بائیں طرف ساری مخلوق کو میں سلام کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں اس سلام کے ذریعے ایسی نماز پڑھو کہ تم ادھر نماز شروع کرو اور ادھر تمہاری روح ساری مخلوق سے ایسی بے تعلق ہو جائے کہ گویا ان کے ساتھ تھی نہیں اب جب تمہاری نماز ختم ہوئی تو تم کہیں اور گئے تھے وہاں سے واپس آئے ہو اور اگر میں اٹھ کر باہر چلا جاؤں اور پھر واپس آ کر کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوگا آپ ہی کہیں گئے تھے اب واپس آئے ہیں تو سلام کر رہے ہیں آپ اگر کہیں تشریف لے جائیں اور واپس آئیں آپ بھی اپنے گھر میں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں ایسی نماز پڑھو کہ تم نماز میں یہاں نہ رہو اگرچہ تمہارا جسم یہاں رہے لیکن تمہاری روح یہاں نہ رہے تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا جڑ جائے کہ تم کو مخلوق کا خیال بھی نہ رہے اب تم مخلوق کی طرف واپس آ رہے ہو اتنا اللہ کے قریب پہنچ جاؤ کہ گویا فرشتوں کے ساتھ بھی تمہارا تعلق نہیں رہ گیا تھا وہ فرشتے جو کندھے میں بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری روح ان سے بھی بے خیال ہو گئی تھی ایسی نماز ہمیں کب نصیب ہوگی اور اگر ہم کبھی نہیں پڑھ سکے ایسی نماز تو پھر ہم نے زندگی میں نماز ہی کہاں پڑھی کبھی تو ملے ہمیں ایسی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا فلاحت متعمر فقط کفر جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اس کا تو ایمان سے تعلق نہیں رہ جاتا وہ کافر ہو جاتا ہے ہم نے اٹھک بیٹھک والے نماز سیکھ لی ہے ہم نے ایسی نماز کہاں سیکھی جیسی نماز اللہ چاہتے ہیں جیسی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ایسی نماز سیکھنے کے لیے ہمیں روح کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنا پڑے گا نا اس کی مشق کرنی ہوگی اس کی محنت کرنی ہوگی یہ جو ذکر و مراقبے کی تعلیم دی جاتی ہے یہ جو ذکر سکھایا جاتا ہے یہ اسی لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ ہم کو ایسی نماز پڑھنی آ جائے یہ عبادت چھوڑانے کے لیے نہیں ہے یہ نماز چھوڑانے کے لیے نہیں ہے یہ دین کے کسی کام کو چھوڑانے کے لیے نہیں ہے بلکہ دین کے کاموں میں جان پیدا کرنے کے لیے ہے دین کے کاموں میں روح پیدا کرنے کے لیے ہے اور یہ عبادتوں کو جاندار بنانے کی مشق جب دل اللہ کی طرف متوجہ کر کے بندہ بیٹھتا ہے شروع میں کچھ دن تو خیالات آتے ہیں ادھر بھٹکتا ہے ادھر بھٹکتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ احسان فرماتے ہیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان آنکھ بند کرتا ہے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور بس اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بے تعلق ہو کر اللہ کی یاد میں کھو جاتا ہے اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس کا دل اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کو یاد کرے تو بس سو فیصد اللہ کی طرف متوجہ پھر یہ دل جب زندہ ہو جاتا ہے جب یہ دل ذاکر بن جاتا ہے تو دیکھیں دل کی ایک خصوصیت دل کو جب زندگی ملتی ہے تو وہ جب تک زندہ رہتا ہے کبھی اپنا کام بند نہیں کرتا اب ایک ہے جسمانی دل کی زندگی دھڑکنا پمپنگ کرنا ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا دل دھڑکنا شروع کرتا ہے اسے زندگی ملتی ہے تو آخری سانس تک دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے انسان ہوش میں ہو تب بھی دل دھڑکتا ہے بے ہوش ہو جائے تب بھی دل اپنا کام کرتا ہے بیدار ہو تب بھی دل اپنا کام کرتا ہے سو جائے نیند میں ہو تب بھی دل اپنا کام کرتا ہے جب تک دل کی زندگی باقی ہے اس وقت تک دل مسلسل اپنا کام کرتا رہتا ہے یہ ہے دل کی ظاہری زندگی اور ایک ہے دل کی حقیقی زندگی دل کی حقیقی زندگی یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے لگے وہ ذاکر بن جائے جب اللہ تعالیٰ کسی دل کو حقیقی زندگی عطا فرما دیتے ہیں اور دل کی حقیقی زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی تو پھر دل کے ذکر کا سلسلہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا ہمیشہ یہ ذکر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سوتے ہوئے انسان کے اعضا غافل ہو جاتے ہیں انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے لیکن انسان کا دل اگر ذاکر ہو چکا ہے تو سونے کی حالت میں بھی وہ اپنے کام سے رکتا نہیں ہے سونے کی حالت میں بھی وہ مسلسل ذکر کرتا رہتا ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر کے بارے میں ارشاد فرمایا تنا معائنہ ولا ینام قلبی میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا یعنی سونے کی حالت میں میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں میرا دل اپنا کام کرنا نہیں بند کرتا اور کتنے کتنے تعلق تجربات ہیں کتنے اللہ والوں کے بارے میں انتقال کے بعد بھی ان کے دل کے اوپر کان رکھ کر کے لوگوں نے سنا ان کو اللہ اللہ کی آواز سنائی تھی اس لیے کہ دل تو زندہ ہو گیا ایک مرتبہ یعنی روح کو جب زندگی مل گئی حقیقی زندگی مل گئی اس کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ زندگی ہمارے اور آپ کے دل کو بھی آتا فرمائے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے گناہ اللہ نے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے سچی توبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اس کے لیے بہت معاون چیز ہے دعا اللہ سے خوب مانگیں تمنا بنا کر مانگیں کہ اے اللہ ہمارے دل کی غفلت دور کر دیجیے اور پھر محنت کریں ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ہیں جو ذکر و مراقبے کا طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق محنت کریں اپنے بڑوں سے تعلق رکھیں ان کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں اور اللہ تعالیٰ زندگی کو بھی کس قدر پر بہار بنا دیتے ہیں زندگی کو بھی کس قدر حسین اور خوبصورت بنا دیتے ہیں جب دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے جب سکون نصیب ہو جاتا ہے تو زندگی بڑی اچھی ہو جاتی ہے پھر شوہر کو بیوی کے ساتھ اچھا لگتا ہے بیوی کو شوہر کے ساتھ اچھا لگتا ہے پھر بچوں کے ساتھ وقت اچھا گزرتا ہے پھر بچوں کا ماں باپ کے ساتھ وقت اچھا گزرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آتا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی قدر ہوتی ہے ان نعمتوں پر دل سے شکر نکلتا ہے نا قدری کے نتیجے میں مزید نعمتیں مل تو نہیں جاتی اللہ نے جتنی روز روزی مقدر کی اتنی ملے گی لیکن نا قدری کے نتیجے میں زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور قدر اور شکر کے نتیجے میں زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے زندگی حسن کا گویا نمونہ بن جاتی ہے زندگی بے انتہا حسین و جمیل ہو جاتی ہے زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے یہ تو دنیا میں وہ قیمت ہے جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں اور اصل قیمت تو اللہ کی رضا ہے اللہ کا قرب ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے جو جس کو ملے گی اسی کو پتا چلے گا اسی کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی جب دل ذاکر بن جاتا ہے تو بندہ اللہ سے خوش رہتا ہے اللہ سے راضی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں ارشاد فرمایا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى تو راضیتا مرضیہ اللہ تعالیٰ اس نفس سے کہیں گے جس کو اطمینان حاصل ہو گیا نفس مطمئنہ اور پہلے ہی اللہ نے فرما دیا اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب اطمینان کا تعلق اللہ کی یاد کے ساتھ ہے یعنی جس نفس نے ذکر کی محنت کر کے اطمینان کی نعمت حاصل کر لی اس نفس سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ارجعی الى مرضیہ اپنے رب کے پاس واپس آؤ تم زندگی بھر اللہ سے راضی رہے آج اللہ تم سے راضی ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا تم اس میں اللہ سے خوش رہے تم نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تم کبھی اللہ کو نہیں بھولے آج تم اللہ کے پاس واپس آئے ہو اللہ تم سے خوش ہیں فت خلی فی عبادی آ جاؤ اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤ فتخلی جنتی اور جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی نعمت مجھے بھی عطا فرمائے آپ کو بھی عطا فرمائے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک مرتبہ سچی پکی توبہ کر کے یہ نیت کریں کہ اللہ آج کے بعد سے ہم جان بوجھ کر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے ہم جان بوجھ کر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑیں گے سوچیں میرے دوستو ہم لوگوں کو فیشن کرنے کا شوق ہوتا ہے طرح طرح کے شوق ہوتے ہیں ان کی نقل کرتے ہیں جن کو کبھی ہمارا خیال بھی نہیں آتا ان کی نقل ہم کیوں نہیں کرتے جو رات رات بھر ہمارے لیے تڑپتے تھے روتے تھے جو اللہ سے ہمارے لیے خیر مانگتے تھے ہمارے لیے رحمتیں مانگتے تھے جو رو رو کر اللہ سے مانگا کرتے تھے اللہ میری امت کی حفاظت کیجیے گا اللہ میری امت کو تباہی و بربادی سے بچائیے گا آج ہم نے ان کی نقل کرنا چھوڑ دیا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے گویا ہر طرف تباہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں بربادی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کریں اس بات کا کہ اے اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اب جان بوجھ کر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے کبھی ہو جائے گی انسان ہے کمزور ہے ہو جائے گی جلدی سے معافی مانگ لیں گے دیکھیں جیسے گھر سے صاف ستھرے کپڑے پہن کر وضو کر کے مسجد چلیں تو کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ میرے کپڑوں میں چھیٹ پڑے میرے کپڑے گندے ہو جائیں کہیں گندگی پڑی ہو تو بچ کے نکلتا ہے لیکن انسان ہے نکلنا تھا کوئی گاڑی تیزی میں نکلی کسی گڈھے سے اس کا پہیا گزرا اور چھیٹ اوڑی پڑ گئی تو اب پڑ گئی تو آدمی یہ نہیں کہتا میں کیا کروں میں نے جان بوجھ کے تھوڑی ڈالا ہے اب پڑ گئی تو میں کیا کروں میں ایسی جا کے نماز پڑھ لوں گا جلدی سے جاتا ہے جہاں پانی ملتا ہے وہاں کپڑے کو دھوتا ہے پاک کرتا ہے صاف کرتا ہے وہ اس گندگی کو برداشت نہیں کرتا ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کریں اے اللہ جان بوجھ کر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور ہم کمزور بندے ہیں کبھی گناہ ہو جائے گا ہوگا اس لیے کہ انسان ہے گنا ہو جائے اللہ جلدی سے توبہ کر لیں گے جلدی سے معافی مانگ لیں گے گنا کو باقی نہیں رہنے دیں گے اور اللہ آپ نے اپنی رحمت بنا کر مجسم رحمت بنا کر بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آج سے جان بوجھ کر ان کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑیں گے انہی کے طریقے پر چلیں گے ظاہر کو بھی انہی کے طریقے کے مطابق بنائیں گے باطن کو بھی انہی کے کے طریقے مطابق بنائیں گے اور دیر دیر تک آپ کی یاد میں بیٹھیں گے جیسے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کرتے تھے جیسے حضرات صاحب کے یاد کرتے تھے جیسے ہر زمانے میں آپ کے نیک و مقبول بندوں نے آپ کو یاد کیا اللہ انہی کے طریقے پر ہم دیر دیر تک آپ کی یاد میں بیٹھیں گے آپ ہمارے دل کو زندہ کر دیجیے آپ ہمارے دل کی غفلت دور کر دیجئے اس لیے کہ اس دل کے اندر جو روشنی پیدا ہوگی یہی چراغ قبر میں ساتھ جائے گا اسی چراغ سے قبر میں روشنی ہوگی اب اگر ہمارا اپنا چراغ ہی نہیں جلا تو پھر قبر کی تاریخی کے سوا کیا اور قبر تاریخ ہوگی تو صرف تاریخ نہیں ہوگی جیسے محلے میں اگر بجلی چلی جائے تو صرف اندھیرا نہیں ہوتا پھر چوری کا بھی خطرہ ہوتا ہے پھر ڈاکے کا بھی خطرہ ہوتا ہے جب قبر تاریخ ہوگی تو پھر وہاں مصیبتیں ہوں گی پھر وہاں سانپ ہوں گے وہاں بچو ہوں گے وہاں طرح طرح کا عذاب ہوگا وہاں تکلیفیں ہوں گی اور جب قبر میں ہمارے دل کا چراغ ایمان کی روشنی لے کر جائے گا ذکر کی روشنی لے کر کے جائے گا تو پھر وہاں فرشتوں کی آمد رفت ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اس قبر کو جنت کی کیاری بنائے گے اس قبر کو جہنم کا گڑھا نہیں بننے دیں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے آپ کو بھی عطا فرمائے جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا اندر آ جائیں یہاں بہت جگہ جو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں گے عہد کریں گے اسی کو اسی عہد کو کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ سکھایا ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ اسی نیت سے اسی توبہ کی نیت سے اللہ کے ساتھ اسی عہد و پیمان کے اقرار کی نیت سے کلمات پڑھو کلمہ طیبہ پڑھو کلمہ شہادت پڑھو ایمان مجمل پڑھو ایمان مفصل پڑھو اور اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ اللہ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں آپ سے عہد کرنے کے لیے آپ سے سچی توبہ کرنے کے لیے میری توبہ کو قبول فرما لیجیے اس لیے یہ عاجز کچھ کلمات پڑھے گا اسی نیت کے ساتھ ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لے ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے ہمارے بزرگوں نے قلب کے ذکر کا جو طریقہ سکھایا ہے دل کے ذکر کا جو طریقہ سکھایا ہے تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے خوب اطمینان سے بیٹھ جائیں چاہیں تو پلتی مار کر بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر لیں سر کو جھکا لیں پوری توجہ دل کی طرف کریں دل کی طرف ہوتا ہے بائیں طرف بائیں پستان سے دو انگل نیچے تھوڑا سا پہلو کی طرف مائل یہاں دل ہوتا ہے پوری توجہ دل کی طرف کریں دل کی پوری توجہ اللہ کی طرف کریں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے زبان سے کچھ نہ کہیں زبان کو تالو سے چپکا کر رکھیں یہ نیت کریں کہ میرا دل اللہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں لا إله إلا الله محمد رسول الله دعاء <coughs> سبحان ربي العلي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں آپ کے در پر حاضر ہیں اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے اے اللہ بہت غفلت میں زندگی گزاری ہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ میں قراری مجرم اللہ ہمیں اپنے ایک ایک جرم کا ایک ایک گناہ کا ایک ایک قصور کا اعتراف اور اقرار ہے اللہ آپ کرم فرمائیں گے تو بیڑا پار ہوگا اللہ آپ حساب لیں گے تو ہمارے پاس حساب دینے کے لیے کچھ نہیں اللہ آپ کے نیک بندے اپنی نیکی اپنا لے کر آپ کے پاس آتے ہیں اللہ ہم تو گناہوں کا بوجھ لے کر آئے ہوئے ہیں اللہ رحم فرما دیجئے کرم فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ دنیا میں تو آپ نے ستاری فرمائی ہے پردے ڈالے ہوئے ہیں کسی کو ہمارے گناہوں کا علم نہیں ہے اس لیے لوگ عزت کے ساتھ اپنے پاس بیٹھا لیتے ہیں اللہ اگر آپ نے قیامت کے دن پردے ہٹا دیے تو ہم مخلوق کو کیا منہ دکھائیں گے آپ کو کیا منہ دکھائیں گے اللہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کو کیا منہ دکھائیں گے آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے حفاظت فرمائیے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے حفاظت فرمائیے اللہ محب فرما دیجیے اللہ آپ ستار بھی ہیں غفار بھی ہیں آپ نے پردے ڈالے ہیں آپ ہی معاف کرنے والے ہیں آپ نے خود فرمایا وہ میں گناہوں کو اللہ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا اللہ معاف فرما دیجئے اللہ تنہائیوں میں جو گناہ کیے انہیں بھی معاف فرما دیجئے اللہ مجمع میں جو گناہ کیے انہیں بھی معاف فرما دیجئے اللہ جو چھوٹے گناہ ہوئے انہیں بھی معاف فرما دیجئے جو بڑے گناہ ہوئے انہیں بھی معاف فرما دیجئے اللہ دن کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے رات کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے اللہ اندھیرے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے اجالے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجئے دلوں کو صاف کر دیجئے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے اللہ ہماری ہٹی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجئے اللہ ہمارا تو یہ حال ہے نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اللہ دل غافل رہتا ہے اللہ دل میں مخلوق کی محبت بنی رہتی ہے اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجیے اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجیے دلوں میں اپنی یاد پیدا کر دیجیے اللہ خوشو والی نماز عطا فرما دیجیے اللہ خوشو والی نماز عطا فرما دیجیے اللہ سجدوں کا سرور عطا فرمائیے اللہ ذکر کا نور عطا فرمائیے تلاوت کی حلاوت عطا فرمائیے اللہ اخیر شب کی مناجات کی لذت نصیب فرمائیے اللہ دلوں کو زندہ کر دیجیے دلوں کی غفلت دور فرما دیجیے دلوں کو ذاکر بنا دیجئے اللہ ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ بری زندگی سے بچا دیجئے بری موت سے بچا دیجئے برے انجام سے بچا دیجئے اللہ اچھی زندگی آتا فرمائیے اچھی موت آتا فرمائیے اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ بری صحبتوں سے حفاظت فرمائیے برے دوست احباب سے حفاظت فرمائیے برے دن اور بری راتوں سے حفاظت فرمائیے بری مجلسوں اور بری باتوں سے حفاظت فرمائیے برے انجام سے حفاظت فرمائیے اللہ اچھے دوست احباب نصیب فرمائیے اچھے دن اور اچھی راتیں نصیب فرمائیے اچھی مجلسیں اور اچھی باتیں نصیب فرمائیے اچھا انجام نصیب فرمائیے پروردگار عالم اے اللہ ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور فرمائیے ہماری روحانی بیماریاں بھی دور فرمائیے اے اللہ ہم کو بھی نیک و صالح بنائیے ہماری اولادوں کو بھی نیک و صالح بنائیے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں کسی کو جہنمی نہ بنائیے اللہ ہم کو بھی ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے اللہ جو مقروض ہے ان کا قرض ادا کرا دیجیے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دے دیجیے اللہ بیماروں کو کامل شفا عطا فرمائیے اللہ بچوں اور بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام انتظام فرمائیے ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرمائیے اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے تقوی کے ساتھ اپنی یاد کے ساتھ اے اللہ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیجیے نعمتوں سے مالا مال فرمائیے اللہ جن کے رشتے پہلے سے ہو چکے ان کے رشتوں کی قدورتیں دور فرمائیے آپس کے جھگڑوں سے حفاظت فرمائیے اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرمائیے لیکن اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں صرف دنیا کی خوشیاں مل جائیں اللہ دنیا کی خوشیاں بھی عطا فرمائیے آخرت کی خوشیاں بھی عطا عطا فرمائیے اللہ آپ راضی ہو جائیے اپنے رضا والے امام نصیب فرمائیے اے اللہ قبر میں تو ہم سب کو جانا ہے اللہ ہماری قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنائیے اللہ ہماری قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنائیے اللہ ہماری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیجیے اللہ ہماری قبر کو روشن کر دیجیے اللہ قبر میں قرآن پاک کو ہمارا غمخار بنا دیجیے ہمارا مونس اور ہمدرد بنا دیجیے اللہ ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے اپنا دھیان نصیب فرمائیے فرمائیے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اللہ مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرمائیے مانگنے کا طریقہ عطا فرمائیے اے اللہ اس وقت ہم سب نے مل کر جو توبہ کی ہے اس کی حفاظت فرمائیے اللہ ٹوٹنے سے اس کو بچا لیجیے اللہ اب اپنی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پائمال کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ قیامت کے دن حضور کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیجیے فرمائیے اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرمائیے آپ کی سرپرستی میں پل سراغ سے آسانی سے گزروا دیجیے اور اے اللہ آپ کی شفاعت کے ذریعے جنت الفردوس میں اولین داخلہ نصیب فرمائیے اللہ حاضرین مجلس کے دلوں کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیے اللہ آپ راضی ہو جائیے اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے اے اللہ ہم سب کی طرف سے نام بنام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کا تحفہ بھجوا دیجیے وہ صلی اللہ تعالی علی خلق ہی محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین